عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے دوران استراب کے عالم میں اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو ہم نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے نیند میں کچھ ایسا کیا جو پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عجیب بات ہے کہ آخری زمانے میں میری امت میں سے کچھ لوگ بیت اللہ کی پناہ لینے والے قریش کے ایک آدمی کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کریں گے یہاں تک کہ جب وہ چٹکل میدان حصے میں ہوں گے تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا ہم نے عرض کی اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم راستہ تو ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ان میں سے کوئی اپنی مہم سے آگاہ ہوگا کوئی مجبور اور کوئی مسافر ہوگا وہ سب اکٹھے ہلاک ہوں گے اور قیامت کے روز واپسی کے مختلف راستوں پر نکلیں گے اللہ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو چوالیس